بسم الله الرحمن حامدا ومصليا ومسلما بعد ودوا لو تدهن فيدهنون صدق مولانا العظيم سامعین و ناظرین ہم نے اس دن قبل سنی نما نیچری رافری ظہور فیضی کہ رد کا سلسلہ چلایا اس سلسلے کی کچھ قسطیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہمارا مقصد ظہور فیضی کو ہدایت پہ لانا نہیں تھا راہ راست پہ لانا نہیں تھا اس کے اخلاق اس کے مزاج کو میں پہلے سمجھ چکا تھا سمجھ کر اس کے القاب اور اس کے اوساف میں نے پہلی قسط کے شروع میں ہی سنا دیے تھے ناچیز کی بصیرت کے مطابق وہ شخص نکلا نیچری بھی ہے رفضی بھی ہے اور دیگر صفات غلیظہ رضیلہ کا حامل بھی ہے متضمت کہاں ظاہر کرتا ہے اپنی سنجیدگی اس شخص نے اپنی طبیعت اپنی مزاج اور اوصاف خبیصہ رضیلا کے مطابق ہمارے اس سلسلہ وار رد کا رد کرنا اس نے شروع کر دیا اس نے بھی یہ دعوی کیا ہے کہ میں بھی چشتی صاحب کا سلسلہ وار رد پیش کروں گا اس نے پہلی قسط پیش کی دوسری بھی پیش کر دی ہے تیسری بھی پیش کر دی ہے پہلی کو میرے خیال میں دو حصوں میں اس نے تقسیم کیا ہے پہلی قسط کا اس نے نام رکھا ہے تفاوت افہام کہ فہمیں مختلف ہوتی ہیں میں نے جو سلسلہ وار رد شروع کیا میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کو راہ راست پر لانا مقصود نہیں تھا نہ وہ آ سکتا ہے اللہ مارا ہے مربی میں نے اس کی نیچریت اور رفظ کو لوگوں پر صرف ظاہر کرانا تھا ایسا بحمد اللہ تعالی ہم نے شکنجا ڈالا کہ اس کے منہ سے اس کی نیچریت اور اس کا رفظ وہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا اس کے رفظ کی بڑی علامت یہ ہے عمران خان کو جب بولتا ہے تو عمران خان صاحب خان صاحب بولتا ہے انہیں قسطوں میں اور بار بار اس کا ذکر بھی کرتا ہے تو صحابہ کرام ردوار اللہ علیہ اجمعین کے مسائل میں تمسیلن کرتا ہے اس کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہاں صحابہ اور کہاں یہ لیکن حضرت معاویہ کا ذکر جب بھی کرتا ہے تو یہ آپ سن سکتے ہیں اس کی قسطوں میں فقط معاویہ بولتا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کتنی مشکل سے اس کے منہ سے نکلتا ہے سابقہ لاہقہ تعظیمی کوئی بھی نہیں لگاتا نہ حضرت نہ معاویہ صاحب نہ کچھ عمران خان کو صاحب کہتا ہے وہابیوں کو کہتا ہے دعائیں دیتا ہے امام کہتا ہے کرم شاہ زہری کو کہتا ہے رحمت اللہ علیہ ہر بد مذہب کے لیے یہ اور بد دین کے لیے الفاظ تقدیس اور تعظیم کے ڈھونڈ کر ساتھ لگاتا ہے لیکن حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام حضرت عامر بن عاص سے ایسے جلیل اور قدر صاحب یہ جب بھی یاد کرتا ہے تو صرف لفظ معاویہ بن بناس وغیرہ اس کے اندر کا کوڑ نکل رہا ہے بلکہ اس خبیص کا یہ عقیدہ ہے جو اس نے اپنی اس کتاب میں بطور دلیل لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے متعلق بعض انہیں معاذ اللہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں یعنی اب کے حوالے کے کہ اب بعض لوگ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں یہ انور شاہ پیر جو ہے نا سدرے والا وہ کہتا ہے اور اس طرح کے یہ اس نے نیچے ہاشیہ چڑھا دیا یہ بات لکھ کر یہ کتاب ہے سامنے اللہ حادیث الموضو کی فضائل معاویہ سفر نمبر اٹھارہ نیچے حاشیا دے رہا ہے اگرچہ بعد اکابر صاحب کرام رضی اللہ عنہم ان کے ایمان کے بارے میں تحفظات رکھتے تھے یہ نیچے حاشی اب خدا جانے معاذ اللہ کیوں کہا کہ معاذ اللہ کچھ لوگ آپ حضرت معاویہ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں قرار دیتے ہیں معاذ اللہ کیوں کہا یہ رافضیان منافقت ہے جب نیچے لکھ دیا کہ اکابر صحابہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ کے ایمان پر اعتراض کرتے تھے یہ نیچے خود لکھ رہا ہے تو معاذ اللہ کہنے کا کیا مانا صحابہ کا جو نظریہ عقیدہ پھر ہوگا وہ بھی اکابر صحابہ کا وہ برا کیسے ہوگا وہاں معذ اللہ کہنے کا کیا مانا اور اس خبیص نے ایک کا بھی حوالہ نہیں دیا اور نہ یہ دے سکتا ہے کیونکہ حضرت عمار بن یاسر کی گواہی ہے کہ شامیوں کو کافر نہ کہنا منافق نہ کہنا وہ مومن ہے عمار بن یاسر جیسی ترجمان حق زبان وہ تو ان کو کہتی ہے مومن اور یہ کتا کہہ رہا ہے کہ اکابر صاحب کرام کو اعتراضات تھے ان کے ایمان پر پھر آگے لکھتا ہے ورنہ ان اللہ مواخذہ ضرور ہوگا نصیحت کر رہا ہے لوگوں کو کیا ان کو فسادی کہو باغی کہو فلان کہو سب کچھ کہو لیکن لان تان نہ کرنا ورنہ مواخذہ ہوگا کافر بھی نہ کہنا ورنہ مواخذہ اور پکڑ ہوگی آخرت کو تو جب تو لکھ رہا ہے کہ صحابہ کو ان کے ایمان پر اعتراض تھا تو پھر تو صحابہ پر بھی پکڑ ہوگی کیونکہ تو تو کہہ رہا ہے ایسے لفظ مت بولنا کفر کے اور لان تان کے تو جب تو کہہ رہا ہے کہ اکابر صحابہ ان پر لان تان کرتے تھے تو اس کا تو صاحب مطلب ہے تو یہ کہہ رہا ہے آج کہ ان پر مواخذہ ہوگا اور یہی تیرا عقیدہ ہے یہ تیری خباصت ہے یہ چھپ نہیں سکتی باقی رہا میرے دوستو اب یہ خبیص مجھے بڑے ادب اور احترام کے لفظوں کے ساتھ یاد کرتا ہے اور جو خوب سے باطن ہے اس کے بھی اظہارات اس سے ہوتے رہتے ہیں میرے متعلق لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ میرے متعلق علامہ چشتی صاحب مدرس ہیں فلان ہیں اور فلانا یہ تعریفی جو کلمات بول رہا ہے نا ان کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری کوئی تعظیم کرتا ہے کیوں جو صحابہ کو کافر تک کہہ رہا ہے صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ میری کیسے کر سکتا ہے وہ جو اس طرح کے الفاظ بول رہا ہے ایک تو اس کا مقصد ہے مجھے نرم کرنا اس کو پتا ہے یہ سخت بولتا ہے بہت چشتی متشدد ہے اور رگڑا باندھتا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے میں رگڑا باندھتا ہوں مجھے نرم کرنا چاہتا ہے ودو لو تو دہنو فیو دہنون یہ کافروں کی چال ہے پرانی اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کافر لوگ چاہتے ہیں تم نرم ہو جاؤ تو وہ نرم ہو جائیں گے اور میں اس بے وقوف کو اس نیچری کو کہنا چاہتا ہوں یہ تیری بے وقوفی ہے یہ تیری غلط توقع ہے مجھ سے تو لاکھ میری تعریفیں کرتا رہے جب تک صاحب اور حضرت معاویہ کو تعظیم کے کلمات کے ساتھ یاد نہیں کرے گا اور اپنی تمام بکواسات سے رجوع نہیں کرے گا چشتی تیرے متعلق دن بدن سخت ہوگا نرم نہیں ہو سکتا یہ تو ایسے ہے میرے بھائیوں جیسے کوئی مجھے کہے میرے باپ کی توہین کر کے میرے باپ کو گالیاں دے کر کہ چشتی صاحب دیکھیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے تمہارے باپ تو میں پاگل ہوں کہ اپنی عزت پر خوش ہو جاؤں اپنے بڑوں کی توہین کے ساتھ یہ بہت کم وقت بندہ ہوتا ہے جو اپنی تعریف پر خوش ہو اور بڑوں کی توہین جو ہے اس کو گوارا کر جائے یہ وہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کو اثر دینا چاہتا ہے میں بڑا خوش اخلاق ہوں بڑا عمدہ صفات کا مالک ہوں چشتی مجھے سخت بولتا ہے میں تو ہوئے ہوئے لیکن خبیص تیرا خبیص چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے کہ تو صحابہ کرام اور آئمہ کرام پر غلطیں بکتا ہے تو یہ تیرا ظاہری نیچریوں کی طرح بن کر ہے دہانی کے ساتھ بولنا اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں سکولوں والے جو ہوتے ہیں نا سکول والے ان کی زبانیں تو سستہ ہوتی ہیں دل پلیت ہوتا ہے وہ بتا گئے تو میرے بھائی اس کی دیکھو شبیر عثمانی دیوبندی کو بولتا ہے تو کہتا ہے مولانا عثمانی حضرت معاویہ کو مولانا کہنا بھی گوارہ کرتا اور خدا کرے اگر اس کو ہدایت نصیب میں نہیں ہے حضرت معاویہ کو کبھی مولانا نہ کہے میرے دوستو اس کے راضی ہونے پر بڑی دلیل دیکھو کمینے کی شیعہ کے متعلق کہہ رہا ہے شیعہ کا ذکر کرتا ہے کسی کا تو کہتا ہے بے ادبی معاف شیعہ کے متعلق کوئی لفظ کہہ گیا تو کہتا ہے بے ادبی شیعہ کا ذکر کرتا ہے آج کے کسی شیعہ کا تو کہتا ہے بے ادبی معاف اور حضرت معاویہ اور صحابہ کرام کے خلاف جو زبان استعمال کرتا ہے غلطی سے اس کمی نے کبھی نہیں کہا کہ بے ادبی معاف اب سمجھ لگ گئی اور کیا علامات ہوتی ہیں حضرت امام احمد وغیرہ تمام اماموں کا یہ قول ہے کہ ہم رافضی کو اور اس کے برے عقیدے کو جانتے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف زبان کھولنے سے جب وہ تیز نظروں سے حضرت معاویہ کو دیکھتا ہے تو ہم پہچان جاتے ہیں یہ خبیص عقیدے کا بندہ ہے صلاف صالحین کے اقوال میں اپنے ایک موضوع پر مرید کے میں بیان کر چکا ہوں اب میں آتا ہوں اس شخص کی اس قسط کے تفاوت افہام کے رد کی طرف صرف اور صرف کام علم اور بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے اس ظالم سے بچانے کے لیے اس نے تفاوت افہام والی قسط میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم دونوں کی سمجھ کو غلط ثابت کیا اور مولا علی کی سمجھ کو صحیح ثابت کیا اور ترجیح دی کہ ہمیشہ مولا علی کی سمجھ بلند رہی اور ابو بکر عمر کی اس ان کے سامنے کم رہی اس نے پھر حضرت صدیق اکبر کو کہا تھا غیر مناسب فیصلہ کون سا کہ حضرت یزید بن ابی سفیان حضرت معاویہ کے جو بھائی تھے اور ان کے لیے ادراک ثابت ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت شریف پانا ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق کا امیر بنایا یا فوجی دستے کا امیر بنایا ہاں یہ صحیح ہے کہ فوجی دستے کا امیر بنایا جو شام دمش کی طرف جا رہا تھا یعنی امیر الجند بنایا تو یہ کہتا ہے کہ یزید بن ابی سفیان جو ہیں حضرت معاویہ کے بھائی ان کو بنایا امیر حضرت ابو بکر نے اور یہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ان کو حضرت صدیق اکبر نے روانہ کیا مدینہ سے تو گھوڑے کی لگام پکڑ کر آپ پیدل چلے ان کو گھوڑے پہ بٹھایا گرد غبار اڑ رہا تھا یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہوا ہے گرد غبار اڑ کر حضرت صدیق کے اکبر پر پڑ رہا تھا تو حضرت یزید بن ابی سفیان نے عرض کی حضور یہ کیا کرتے ہیں آپ نیچے چل رہے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ رہا ہوں آپ نے فرمایا میں تجھے خدا کے راستے میں چھوڑ رہا ہوں تو خدا کے راستے میں چلنے سے جو گرد غبار اڑ کر پڑتا ہے اس سے انسان جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے میں راستے خدا کے راستے میں تجھے چلا رہا ہوں اس وجہ سے نیچے چل رہا ہوں ان کو بٹھایا ہوا تھا گھوڑے پر سدی کے اکبر پاک نے اب حضرت یزید بن نبی سفیان جو ہے ان کا جب وشال ہونے لگا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پھر اپنے بھائی معاویہ کو دمشق کا اپنی جگہ عامل اور نائب بنا دیا حضرت عمر کا پھر دور تھا تو حضرت عمر نے برقرار رکھا اب یہ کہتا ہے کہ یزید بن ابی سفیان کو غلطی سے صدیق اکبر نے امیر بنایا اس نے پھر اپنے بھائی کو آگے بنا دیا اس طرح یہ لوگ ان کو وہ کہتا ہے تولا تولا کا تولا کا ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف فتح فرمایا تو جو لوگ اس وقت گرفتار ہو کر مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا ان کو تولاکا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا کہ جاؤ تمہارے اسلام قبول ہے وہ تقریباً دو ہزار کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد گرامی اور حضرت معاویہ انہوں نے اس وقت اسلام حضرت معاویہ تو پہلے اسلام قبول کر چکے تھے ظاہر اس وقت کیا یہ صحیح سندوں سے ثابت ہے حضرت ابو سفیان نے اس وقت اسلام قبول کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ہانی مولا علی کی ہمشیرہ انہوں نے بھی اس وقت اسلام قبول کیا اور بھی کتنے ہیں بارہ اسلام قبول کیا تو یہ خبیص ایک نتیج ایک اپنی طرف سے بکواس جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو طلقاء ہیں یعنی فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہونے والے ہیں وہ کسی بھی عہدے کے حقدار نہیں ہے دینے جائز نہیں ہے تو ابو بکر صدیق نے غلطی سے ان کو دے دیا یہ ناجائز ایک کام کا ارتقاب ہوا ابو بکر تھے کیونکہ وہ جائز نہیں سمجھتے تھے اپنا ان کا حق نہیں بنتا تھا دینا یہ تو تولاقام میں سے تھے تو تولاکام میں سے کسی کو حکومت میں شریک کرنا یہ قتل جائز نہیں ہے اس کے نزدیک یہ خود اپنی طرف سے مسئلہ اپنے باپ دادا کی طرف سے رابضیوں کی طرف سے گھر کے بیٹھا ہوا ہے اور چلا رہا ہے اس نے اب یہ بکواس کی جس کو ہم نے کہا اس نے صدیق اکبر کی گستاخی کی ہے اس نے کہا کہ غیر مناسب فیصلہ غیر مناسب فیصلہ بابا فہم کی عدم رسائی غیر مناسب فیصلہ یہ لکھا ہوا ہے موٹا عنوان ہے پورا اس کی کتاب ہے یہ جیسے میں نے پیش کیا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے جزید بن نبی سفیان کو مصر کا گورنر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی فام اس خطرہ کو نہ بھانپ سکی جس کو بصیرت مرتدی نے شروع ہوئی سے بھانپ لیا تھا پتہ نہیں اس نے مصر کہاں سے نکال لیا جس کو بصیرت مرتدے شروع سے بھانپ لیا تھا اسی طرح سیدنا عمر کی فاہم بھی شروع شروع میں اس خطرہ کو نہیں بھانپ سکی تھی یہ جو ہیں غیر مناسب فیصلہ لکھا ہوا ہے نا تو صدیق اکبر سے غیر مناسب فیصلہ ہو گیا عمر سے بھی ہو گیا لیکن مولا علی نے ان کو معذور کرنا چاہا اپنے دور خلافت میں تو ان کی بصیرت جو ہے وہ بلند تھی اب میرے بھائیوں جب میں نے کہا یہ سدی کے اکبر کی گستاخی ہے اس نے میرا رد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چشتی صاحب نے کسی کی تحریر پڑھی ہے اس کے اندر یہ گستاخی لکھی ہوئی تھی اس نے اس کو گستاخی کہا چشتی صاحب نے اسی طرح سنا دیا اس نے تو تحقیق ہی نہیں کی میں نے تو کہا ہی نہیں میں نے تو مولا علی اور حضرت عمر کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاری بن سکتے اب میری بات کو سمجھنا اس قسط کے اندر پہلے اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا تو نے غلط سمجھا آدھی تقریر کرنے کے بعد پھر آگے کہتا ہے غیر مناسب فیصلے غلط فیصلے وہ تو انبیاء سے بھی ہو گئے حضرت داود اور سلیمان علیہ مسلاۃ وسلام علیہ مسلاۃ وسلام کی مثال دیتا ہے پہلے تو میں یہ کہوں گا جواب سے پہلے کہ اس ظالم کو دین شریعت کا تو ویسے پتہ نہیں ہے یہ مناظرہ بھی نہیں جانتا کم از کم مناظرے کے انداز میں تو کلام کر میرے ساتھ یوں کہنا چاہیے تھا اس کو کہ میں دو جواب رکھتا ہوں تیرے یہ مجھے کہتا ایک الا سبیل سبیل ایک اعلی سبیل انکار ہے دوسرا الا سبیل تسلیم ہے یہ ہے مناظرہ نال اللہ یہ کہتا اللہ سبیل انکار پہلے میں مانتا ہی نہیں کہ میں نے توہین کی ہے میں نے تو قول نقل کیا ہے پھر یہ کہتا یعنی یہ کہتا کہ میں نے کہا ہی نہیں میں نے تو کسی کا قول نقل کیا انکار کر جاتا کہ میں نے یہ نہیں کہا پھر کہتا اللہ سبیل تسلیم چلو میں مان لیتا ہوں اگر میں نے کہا ہے تو پھر یہ تو نبیوں سے بھی ہوا ہے کون سی گستاخی بنتی ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے اب میرے بھائیوں میں رات کی طرف آتا ہوں اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ چشتی صاحب نے حدیث پڑھی انبنی نی سید ان تو اس میں کون سی معاویہ کی تعریف ہے فلان یہ وہ اس نے خیانت کی حدیث پڑھی اور پھر جو میں نے حدیث سے استدلال کیا اس کا ذکر نہیں کیا اس کو چھوڑ گیا میرا اصل استدلال وہ میرے بیان کے اندر موجود ہے میں نے یہ کہا کہ تو کہتا ہے یزید بن نبی سفیان اور ان کے بھائی حضرت ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم وسلام اللہ تعالی علیہم میں نے یہ کہا تو کہتا ہے کہ ان کو حکومتی عہدہ سپرد کرنا سب سے غلطی پہلے ہوئی بے سمجھی کی وجہ سے کن سے حضرت صدیق اکبر سے اور پھر ہوئی عمر سے لیکن علی پاک سمجھ گئے میں نے اے کمی نے تجھے یہ جواب دیا تھا اس حدیث کو پیش کر کے کہ چلو مان لیا تیری بکواس کے مطابق صدیق اکبر کا فہم نہ پہنچ سکا فاروق کے اعظم کا فہم نہ پہنچ سکا کس بارے کہ ان کو نہیں بنانا تھا ان کو مولا علی کا فہم پہنچ گیا میں نے یہ حدیث اس لیے پیش کی تھی کہ جب رسول فرما رہے ہیں جو صلح ہوئی حضرت امام حسن کی حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت امام معاویہ کے ساتھ حضرت امام حسن کی حضرت امام معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی و امیر المومنین کے ساتھ جب مصالحات ہوئی تو اس کی تعریف رسول اکرم نے فرمائی وہاں پر دو تعریفیں ہیں ایک حضرت حسن کی ہے حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے یہ مبارک لفظ ہے تعریف کمال کی زبان نبوت ان کو سردار فرما رہی ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا فرما رہی ہے ان کے فیل کی تعریف کہ اللہ ان کی وجہ سے جماعت کے دو گروہ مسلم قوم کے دو گروہوں کے درمیان اللہ پاک سے اصلاح فرمائے گا سلح کرائے گا تو ان کا سلا کرنا توجہ ان کا سلا کرنا یہ رسول اکرم کی زبان سے محمود ثابت ہوا رسول کی زبان نے امام حسن کی بھی تعریف کی اور ان کے اس عمل شریف کی بھی تو صلح کیسے تھی معاویہ کو خالی کسی علاقے کا نائب اور امیر بنانے پر نہیں تھی ان کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المومنین بنانے پر تھی سلح اس بات پر ہوئی توجہ ہے اب خود سمجھدار ہو کہ جب رسول اس صلح کی تعریف فرما رہے ہیں تو حضرت معاویہ کو جو سپرد ہو رہا ہے وہ خلافت ہے تو کیا یہ سپردگی حضرت حسن کی طرف سے جو سپردگی ہے تولاقا میں سے ایک صحابی کو خلیفہ بنان خلافت کی سپردگی یہ صادر ہو رہی ہے یہ عمل ہو رہا ہے کن سے ظاہر امام حسن سے حسن کی تعریف ہو رہی ہے اور ان کے سپرد کرنے کی بھی تعریف ہو رہی ہے تو میں نے یہ اعتراض کیا کہ چلو ذہن صدیق اکبر کا تو نہ پہنچ سکا تیری بکواس کے مطابق فاروق کے اعظم کا نہ پہنچ سکا تیری بکواس کے مطابق تو امام میں حسن کا بھی نہیں پہنچا اور چھوڑ اس بات کو رسول اکرم کا بھی نہیں پہنچا تیرا باپ اس کا جواب نہیں دے سکتا تیرے پڑھانے والے قبروں سے نکل آئے جواب نہیں بنے گا تیرے جو سرپرست ہیں ایرانی یہ تیرے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دے دیں میں تیرے مذہب کی طرف آ جاؤں گا تو بکواس کرتا اور ادھر ادھر چل بندر کی طرح سر مارتا ہے اور چکر بازی کرتا ہے تو کہتا ہے جی معاویہ معاویہ کی تعریف کہاں سے ہو گئی وہ فسادی ہوئے فلان ہوئے یہ ہے تو وہ افساد ہے وہ کمینے وہ بات کی بات ہے پہلے جو میرا استدلال ہے اس سے کیوں بھاگا تو لوگوں کو پیش کر اس کا جواب دے میں نے یہ کہا جب رسول دیکھ رہے ہیں کہ یہ خلافت اس کو ملے گی جو تولاقا میں سے ہے تو رسول تعریف کیوں کر رہے ہیں اس کو اصلاح قرار دیتے کہ فساد قرار دیتے جب تو صدیق اکبر کے عمل کو فاروق اعظم کے عمل کو غیر مناسب فیصلہ کہہ کر فساد کی بنیاد بنا رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو فساد کیا ان سے غلطی ہوئی تو پھر رسول سے غلطی ہوئی رسول نے تعریف کیسے کر دی اس سلح کی تو یہ تو سلح تعریف کے قابل ہی نہیں تھی کیا رسول ڈرتے تھے کسی سے کیا رسول صاف نہیں فرما سکتے تھے میرا بیٹا یہ سردار ہے ظالم اس کو تنگ کریں گے پریشان کریں گے یہ بےچارا مجبور ہو کر ان ظالموں کو حکومت دے گا کتے شرم نہیں آتی تو بھاگتے ہوئے جو منہ سے بکواس آتی ہے نکال دیتا ہے تو نہیں ڈر رہا رسول ڈرتے رسول بولتے ہوئے ڈرتے رسول پاک ڈرتے کس سے گھبراتے تھے کیوں صاف نہیں کہا ایسے جملے کیوں استعمال کیے جن جملوں سے الٹا تعریف نکلتی ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کی تو تعریف نہیں نکلتی من المسلمین کا لفظ ہے اور کتے کیا پڑھا ہوا تو من المسلمین کا لفظ نکلا کیا من المسلمین کا لفظ ہے رسول دونوں گروہوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں کتے یہ تو نہیں یہ رسول کی زبان ہے زبان نبوت جن کو مسلمان کہے گی یہ تعریف نہیں ہے تیرے نزدیک لاکھ لانا تھا تیرے علم پر لانا تھا تیرے پڑھنے پر رسول جس کو مومن مسلم کہہ دے تیرے نزدیک تعریف ہی نہیں ہے لاکھ لانا تھا تیرے اوپر وہ بغیرت کم از کم اتنا ہی غور کر لیتا فیتا نے منل کا لفظ تو موجود ہے ساتھ یہ خالی معاویہ کی تعریف نہیں کرتا سیدنا معاویہ کی تعریف یہ خالی نہیں کرتا یہ لفظ دونوں جماعتوں میں شامل ہونے والے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے اللہ اکبر کیوں سب کو مسلمان کہہ رہے ہیں حضور ذات سب کو مسلمان کہہ رہے ہیں توجہ ہے یہ تو اس کی بات سے بات نکل آئی میرا اصل استدلال اس حدیث سے کیا ہے وہ بغیرت اگر تیرے اندر ایمان ہوتا تو اشش کرتا میرا استدلال یہ تھا کہ فاہم صدیقی مان لیا نہیں پہنچی فاہم فاروقی بھی نہیں پہنچ سکا بتاؤ فاہم رسولی بھی پہنچا ہے کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صلح کی تعریف کی تو حضرت معاویہ کی طرف یہ خلافت کی سپردگی حضرت حسن کی طرف سے یہ تو مبارک فیل ہو گیا اور تو کہتا ہے صدیق اکبر کی طرف سے غلط ہے یہی معاویہ ہیں معاویہ کے ہاں پہنچے صدیق و فاروق کے ہاتھوں سے تو غلطی ہے غیر مناسب فیصلہ ہے تیرے نزدیک علی علی پہنچ گئے بھانپ گئے یہ نہیں بھانپ سکے میں پوچھتا ہوں معاویہ کو پہنچی تیرے بقول یزید بن نبی سفیان بھائی کے واسطے سے پہنچی پھر امام حسن نے جب دی تو اسی معاویہ کو دی تو کیا رسول بھی نہیں سمجھ سکے اگر رسول سمجھ رہے تھے تو کہہ گیا ہے غیر مناسب فیصلہ تو حضور نہیں فرما سکتے تھے میرے بیٹے سے غیر مناسب فیصلہ ہوگا تولاقا میں سے جس کسی کو حکومت دینے کی اجازت ہی نہیں تھی لیکن میرا بیٹا دے بیٹھے گا میرے بیٹے سے غیر مناسب فیصلہ ہوگا رسول یہ لفظ نہیں بول سکتے معلوم ہے دریدہ دہن کتے تو ہی صاحب اور بزرگ و پر بھونکنے کا دیا ہے اس کی اجازت ہمیں شریعت سے نہیں مل سکتی اگلی بات سنو یہ شخص کہتا ہے جو پہلی اس اس قسط کا جو پہلا حصہ ہے یعنی اس قسط میں جو اس نے اللہ سبیل انکار بات کہی مجھے کہتا ہے یہ سمجھا نہیں تم نے صحیح پڑھا نہیں فلان ہے ہاں تیری بہت بڑی اونچی انگلش ہے تو پتہ نہیں کون سی عربی بولتا ہے صاحبان بن وائل تیری کو زبان سمجھ آتی ہے ہمیں شرم نہیں آتی بدھو معدن لفظ ہے اس کو معدن پڑھتا ہے تو تیری عربی نہیں سمجھ آتی اور بکواس کرتا ہے اعلیٰ حضرت پر کے وہ جہل تھے اب سنو یہ ظالم کہتا ہے کہ جی میں نے تو حوالے دیے ہیں میں نے تو کہا حضرت عمر کہتے ہیں تو لکھا کو حکومت وہ بغیرت یہ تیری کتاب سامنے پڑی ہے یہ تیری کتاب سامنے پڑی ہے یہ اس نے حضرت صدیق اکبر کے متعلق لکھا کہ انہوں نے ایسی بات کہی جس سے وہ برو ذمہ ہو جاتے ہیں ایک روایت اس نے پیش کی ہے مسند احمد کے حوالے سے ان یزید بن ابی سفیان قال قال ابو بکر حین اباثنی الشام یا یزید ان لک قرابتن حسیتان تو اثرهم بالعمارہ وذالک اکبر ما خاف علیک فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ولی من امر المسلمین شین فأمر علیہم احدا محاباتا فعلیہ لعنت اللہ لا یقین یقبل من ہو صرف ملا ادلا یا لا یقبل من ہو ملا و یدھ خلا جہنم یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے متعلق حضرت یزید بن نبی سفیان فرماتے ہیں مجھے انہوں نے بھیجا شام کی طرف شکر خدا کا میں نے کیا کہا تھا پیچھے کہ مصر سے کہاں نکال لیا مصر کہاں سے نکال لیا کہا تھا پیچھے اس نے مصر لکھا ہے یہاں شام لکھا ہے روایت میں اور شام ہی کی طرف روانہ کیا تھا مصر کا کوئی نام ہی نہیں ہے یہاں پر اس نے یہ بن نبی سفیان یہ سفر نمبر باون ہے بن نبی سفیان کو مصر کا گورنر مقرر وہ مصر کہاں گیا ہوئے خیر اگر یہ سنی ہوتا تو غلطیاں ہو جاتی ہیں ایسی علماء سے میں اس پر گرفتار کرتا تو صدیق اکبر نے فرمایا تیری ہے رشتے داریاں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ امیر بنا ہے کسی کو اور یہ میں تم پر بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں توجہ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کا والی بنے اور اپنی رشتہ داری اور کسی طرح کا اس طرح کا لحاظ کر کے ان کو اپنا امیر بنا دے کسی کو ان کا تو اس پر اللہ کی لانت ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرد نفل قبول نہیں کرے گا جہنم میں داخل کر دے گا یہ کہتا ہے حضرت صدیق کے اکبر بری ذمہ ہو گئے اتباع ہوا سے بری ذمہ ہو گئے یہ کہہ کر یہ نصیحت کی بات سمجھنا یہ خبیص سے اشارہ لگانا چاہتا ہے کہ یزید بن نبی سفیان اپنے بھائی معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تو یہ صدیق اکبر کے خلاف بات ہو گئی اور اس نے وہ لانت نوز باللہ اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ وہ لانتی بن گیا بن نبی سفیان صاحب کچھ ہو گیا کیونکہ حدیث میں جو صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں اس میں تو صاف آ گیا کہ ملون اور چک میں اللہ اس کو داخل کرے گا بات سمجھنا اس خبیص کو یہ اتنا پتہ نہیں ہے کہ خبیص کسی صحابی پر بھی زبان کھولے گا نا تو سب صحابہ اور اہل بیت پر کھولنی پڑے گی کیوں جب صدیق فاروق اعظم نے چھ افراد صاحب کرام کو خلافت کے لیے منتخب کیا حضرت عثمان کو بلایا فرمایا دیکھنا بنو معاہد کو مسلمانوں کی گردنوں پر اپنے رشتہ داروں کو نہ بٹھا دینا مولا علی کو بلایا فرمایا میں دیکھتا ہوں تیرے اندر بنو ہاشم کی کوئی محبت زیادہ ہے تو کہیں ایسا نہ کرنا کہ بنو ہاشم کو مسلمانوں کے گردن پر بٹھا دینا کیا مطلب رشتہ داری کا لحاظ اس میں نہیں کرنا جو دار ہو اسی کو دینا ہے اب کیا کہو گے یہ تو فارو یہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے طبقات وغیرہ کے اندر تو صدیق فاروق اعظم اسی طرح کا قول کہہ رہے ہیں تو اب کیا کرو گے کیا کہو گے کہ مولا علی جو ہے ان سے بھی کوئی ناچائ ظلم ہوا جانبداری رشتہ داری کی ہوئی حضرت عثمان سے بھی ہوئی پلان ہوئی وہ غیرت وہ اپنا فرد ادا کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے تھے لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ حضرت یزید بن ابی سفیان نافرمان بنے بکواس ہے تیری یزید بن ابی سفیان نا فرمان نہیں ہوئے تو نے سیر العالم امام زاہبی کے حوالے سے لکھا یزید بن نبی سفیان نے اپنے بھائی کو اپنا جانشین ٹھہرایا سن کے حوالے دینا دے رہا ہے میں سیئر سے بھی پیچھے چلتا ہوں یہ تاریخ دمشق میں ہے اس کے قائل دو شخص ہیں مورخ یا بن بکیر خلیفہ بن خیات یہ یہ ان دو حضرات کے قول ہیں ورنہ اسی تاریخ دمشق میں امام زہری سے سند صحیح کے ساتھ ایک نہیں کئی سندوں کے ساتھ اور دیگر حضرات سے ثابت ہے کہ حضرت یزید بن نبی سفیان نے حضرت معاویہ کو جان نشین نہیں بنایا تھا بلکہ حضرت فاروق اعظم نے یزید بن نبی سفیان کے وشال شریف کے بعد حضرت معاویہ کو بنایا تھا تو کیسے بکواس کر رہا ہے جو بات بغیر سند کے تجھے ملتی ہے رابضیوں کی طرح بغیرت اٹھاتا ہے اس کو دلیل بنا لیتا ہے شرم نہیں آتی تجھے تجھے سندوں والی جو بات تھی وہ نکل وہ کیوں نہیں نظر آئی اس کو تم نے چھوڑ دیا تم نے تاریخ دمشق میں یاہیا بن بکیر خلیفہ بن خیات دو کا قول ہے لیکن یہ دونوں خلیفہ بن خیات اور یحییٰ بن بکیر حضرت معاویہ کا دور پانے والے نہیں ہیں نہ جزید بن ابی سفیان کا دور پانے والے ہیں وہ تیسری صدی کے بندے ہیں کون سی صدی کے اور امام زہری ان کے زمانے کے ہیں صحابہ کے دور کے ہیں وہ جلیل القدر تابی اور امام ہیں وہ کہتے ہیں یزید بن ابی سفیان فوت ہو گئے حضرت عمر نے معاویہ پاک کو مقرر کیا دمشق کا نائب ان کے والد گرامی کو پتہ چلا حضرت ابو سفیان کو تو انہوں نے فرمایا عمر نے رشتہ داری یزید کی رشتہ داری کا لحاظ کیا ہے تعظیم کے لیے یزید کی عزت بنانے کے لیے اور صحیح کی انہوں نے تو حضرت عمر بن خطاب نے خود حضرت معاویہ کو بنایا ہے یزید بن ابی سفیان نے نہیں بنایا وہ قول ضعیف ہے اس کی کوئی سند نہیں وہ منقطع ہے پرلے درجے کا تیسری صدی میں ہیں دونوں حضرات اور جاہل تو خود بے سرو پا باتیں کرتا ہے تو بلکہ کئی کتابوں اپنی میں لکھا ہے کہ جھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہیں بعد والی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اصل کے نہیں دیتے اور خبیص تو نے خود یہی کام کیا ہے میں نے اصل تلاش کیا اللہ کے فضل سے تاریخ دمشق کے اندر حضرت یزید بن نبی سفیان ان کے حالات شریف میں یہ موجود ہے کہ حضرت معاویہ کو کس نے نائب مقرر کیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ان کے بڑے بھائی حضرت یزید بن نبی سفیان کے وشال شریف کے بعد یا چھوٹے بھائی ہیں میرے خیال یزید بن نبی سفیان چھوٹے ہیں حضرت معاویہ بڑے ہیں توجہ ہے بات پر کہ نہیں آپ آتے ہیں اس نے کہا جی میں نے تو سنو میں نے تو کال کر کیا حضرت معاویہ کا وہ بغیرت حضرت صدیق اکبر کا تو نے کہا کہ میں نے قول نقل کیا حضرت عمر کا حضرت علی کا کہ حضرت عمر آخر وقت میں یہ بکواس کرتا ہے یہ کہ حضرت عمر نے آخر وقت میں کہا کہ مجھے بہت ندامت ہوئی مجھے کاش پتہ چل جاتا آنکھ میری کھل جاتی تو میں یزید بن ابی سفیان اور ان کے بڑے بھائی معاویہ کو کبھی نائب نہ بناتا یہ کتا یہ لکھ رہا ہے لیکن سنو یہ بغیرت اپنی ذلت اور خواری کو خود دعوت دے رہا ہے جی ہماری تو عادت ہے میدان میں کوئی اترا جب تک جوتے چھوڑ کر نہیں بھاگے گا ہم جان نہیں چھوڑیں گے اس نے خود لکھا ہے کہ یار پہلے سندے سے ہی کرو اسناد کو دیکھتے نہیں ایسے حوالے دے دیتے ہیں یہ جھوٹے لوگوں کا کام اور تو نے ایسے ہی کیا ہے اب دیکھنا جو قول تو پیش کر رہا ہے ان کی سندوں کا جنازہ کیسے نکلتا ہے یہ میرے بھائی دیکھو یہ صفحہ نمبر پچاس ہے یہ لکھ رہا ہے فاروق اعظم کی ندامت بھائی یزید بن نبی سفیان ان کے بڑے بھائی معاویہ رب اللہ تعالی و سلام اللہ علیہم ان دونوں کو جو وہ بنا بیٹھے دمشق کا نائب تو ان کو شرمندگی ہوئی یہ خبیص شیوں کی کتابوں کے حوالے اٹھاتا ہے آگے یہ پھر حوالہ دے رہا ہے اور فتح الملحم اکمال و اکمال المعلم قاضی مالکی کی مکمل و اکمال الاکمال یہ میں بھی بتاتا یہ بھی بتاتا تلو تو مکمل پڑتا ہے یہ مکمل نہیں یہ مکمل ہے کیونکہ تجھے اتنا تمیز نہیں اکمال آگے مستر تو موجود ہے اکمال الاکمال تو اسم فائل مکمل بنا مکمل کو بنا رہا ہے وغیرہ وغیرہ نچلی کتابوں کے ایسے حوالے دیے کیا اب اب چل پڑا جی چل پڑا حضرت معاویہ سے اوپر نکل گیا کہتا ہے ان کتابوں فتعل الملحمہ شبیر عثمانی کی دیوبندی کی اکمال و اکمال مقاضی المالکی کی مکمل و اکمال اکمال ابی کی القوقب الوہاج حوالہ دے رہا ہے کہتا ہے وہ تتاول عمر بن عاص آس لور تفا بن العاص و فقال له عمر فخر اتماً دو اخلا کہ مجلس شورا جب بن رہی تھی حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کے لیے حضرت عمر کے زخمی ہونے کے بعد تو امر بن آس شورا میں شریک ہونے کے لیے سر اٹھایا تو حضرت عمر نے فرمایا جہاں تجھے اللہ نے رکھا ہے ادھر ہی رہے اللہ کی طرف اللہ کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہتھیار اٹھایا اس کو میں شریک نہیں کر سکتا یعنی مجلس سے شورا میں اس کو شریک نہیں کر سکتا پھر پھر کہا وکال امر رہا تھا ایک مرتبہ یہ کہا ان نہاد المرا یہ حکومت کا کام اسلامی حکومت کا کام لا یا سرو لا کا تولا خ کے لیے نہیں ہے تولا خا کی اولاد کے لیے نہیں ہے پھر آگے کہا اگر میں پہلے ہی سمجھ جاتا تو یزید بن ابی سفیان معاویہ بن ابی سفیان کو شام کی حکومت نہ دیتا یہ اس نے نقل کیا ہے اب سنیے اس خبیس اس رفضی اس نیچری بے دین اس کے نیچری ہونے پر دلیل ہے عمران خان کی تعریفیں کرتا ہے رافضی ان پر دلیل ہے صحابہ کی مذمت کرتا ہے اب سمجھ لگ گئی بیٹا اس کا وکیل ہے یہ اس کے نیچری ہونے کی دلیل ہے اس وجہ سے اس کو نیچری اور رافضی میں کہہ رہا ہوں اب یہ کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں آ ذرا جو یہ بکواس تو نے بکواس تو نے منسوب کی ہے حضرت عمر کی طرف اس کی سند تو دیکھیں اب اس کی سند کا جنازہ نکالتے ہیں اس نے حوالے دیے نچلی کتابوں کے ہم حوالے دیں گے اصل کے جہاں سے یہ چلی ہے جہاں سند پڑی ہے تو دجل و فریب کرتا ہے جان بوجھ کر خنزیر ایران کا پیسہ لینے کے لیے لانتے لیتا ہے کیوں چھپایا میں حوالے اب بتاتا ہوں سرکار سب سے پہلا حوالہ ہے جس کے اندر یہ بات ہے وہ ہے طبقات ابن سعد کیا ہے طبقات ابن سعد پھر اس سے انصاب الاشراف یہ طبقات ابن سعد ہے یہ دیکھ رہے اس کو کہتے ہیں الجز المتمم مفقود جو حصہ جو عام چھپی ہوئی اس کے اندر یہ نہیں ہے یہ تحقیق ہے کس کی علی محمد عمر کی مکتبہ خان جی قاہرہ مصر سے چھپا ہوا ہے اس کا نوے صفحہ جی توجہ ایک قول یہاں ہے او میرے بھائیوں قال اخبرنا محمد بن عمر سند پڑھ رہا ہوں کالا حدی کثیر بن زید انل مطلب بن عبد اللہ بن خن طبقات ابن سعد والے کہہ رہے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن عمر واقدی جو جمہور محدثین کے نزدیک قزاب ہے متروک راوی ہے تقریب میں حکم لگا ہوا ہے کتنی مضبوط صنعت تلاش کی اس نے اور خیال رکھنا اگر یہ کہے کہ میں قزاب نہیں سمجھتا تو پھر اس کو کہیں گے پھر اگلی مصیبت کے لیے تیار رہنا یہ واقعی کی جتنی روایتیں رسول اکرم کے خلاف ہیں جتنی اہل بیت کے خلاف ہیں پھر ان کو بھی ماننا پڑے گا اور وہ ہم دکھائیں گے یہ واقعی وہ شخص ہے کہ اگر اس کی روایات کو مان لیا جائے تو اسلام ہی نہیں رہے گا اب میرے بھائیوں دوسرا راوی ہے کثیر بن زید کون یہ دیکھو یہ تقریب سے اس کا حال دکھا رہا ہوں آپ کو کثیر بن زید کثیر بن زید یہ آ گیا یہ دیکھو سدو کن یوکتے ہو بندہ تو سچا ہے لیکن خطائیں کرتا ہے غلطیاں کر جاتا ہے ایسا راوی جو ہو جو خالی سچا ہو لیکن ذہن کی مضبوطی جو ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتی سچے ہوتے ہیں ذہن کمزور ہوتے ہیں تو ایسے راوی کی روایت کو ہمیشہ محتاج نظر اور زیر التوا رکھا جاتا ہے بعد میں دیکھیں گے غور کریں گے تو پھر فیصلہ کریں گے زیر میں رکھنا تیسرے نمبر پر مطلب بن عبداللہ بن ہنتب یہ یہ ہے جی۔ ان کے متعلق کیا حکم ہے یہ مطلب بن ہنتب یہ جی یہ ہے راوی سے وہ روایت ہو عنی صحابت مونقات آتن مرسلتن لیکن صحابہ سے ملاقات ان کی نہیں سوائے تین کے ایک حضرت انس ایک سال بن سعد سے ایک سلمہ بن اقوا اور ان کے ہم اصر ہم عمر لوگ ان کے طبقے کے لوگ حضرت عمر پہلے ہیں ان سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے سب صحابہ سے روایت منقطع ہے یہ میں نے بشار آباد شعیب اور کی جو تحریر ہے تقریب پر یہ اسی وارق میں پڑھ رہا ہوں یہ لفظ ہیں وہ روایت ہو ان صحابت من اب دیکھیں کتنی علتیں ہیں پہلا راوی متروک ہے کباب ہے دوسرا راوی صدوق ہے لیکن خطائیں کرتا ہے ضبط والا نہیں ہے تیسرا راوی صاحب یہ عمر پاک کا قول ہے اور عمر پاک سے ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں تو منقطع ہے تو تجھے شرم نہیں آتی اتنی علتیں اور خرابیوں کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے مسئلے پر دعوے پر دلیل پیش کر رہا ہے ڈوب کر مر جا پانی میں نہیں گندے نالے میں جو تیرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تیری تعریف کر تجھے سر ہلا ہلا کر داد دے رہے ہوتے ہیں نا اگر رافضی ہیں تو ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے اگر دوسرے ہے تو روانہ تیری ایسی بکواسات پر داد دیتے ہیں تجھے میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں الحمد اللہ تعالی تبصرہ اپنی تحقیق کے مطابق کرتا ہوں جو پہلے گستاخیاں تیری سنائی وہ بھی میں نے بحمد اللہ تیرے سارے حوالے خود دیکھے میں دوسروں کی نقل پر نہیں رہتا میں ہمیشہ رجوع الاصل کا مراجعت الاصل کا قائل ہوں یہ دیکھ لے یہ کتاب تیری کتاب جو ہے نا الامام الحسن سمجھ نہیں آ رہی اس کے رد میں آئی ہے اس نے خوب تعاقب کیا ہے اس مصنف نے تیرا بے حمد اللہ تعالی ناچیز کا انشاءاللہ تعاقب جو ہے وہ تو یاد رکھے گا یہ نہیں بھولے گا تجھے یہ وہ قول ہے حضرت عمر نے ان کو کہا یہ طلقاء کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا نہ بنائے طلقاء کے لیے کہاں سے نکالا تو نے اس کی صنعت کا یہ حال ہے اسی کو یہ جو وکال وہ اوپر والا جو بات ہے حضرت عامر بن بناس والی مجلے سے شورا میں شریک ہونے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا جیسے اللہ نے تجھے رکھا ادھر ہی بیٹھ جا جس نے رسول پر ہتھیار اٹھایا میں اس کو شامل نہیں کر سکتا یہ کمی نے یہ دیکھ لے او کمی نے زمانے کے کمی نے اتنا بڑی باتیں اور اتنے بڑے غلیظ قسم کی سندوں کے ساتھ ثابت کرتا ہے تو یہ تو سند ہی نہیں ہے اس کی وقال الباقری یہ دیکھو باقری نے تو زمانہ ہی نہیں پایا واقدی تو بہت بات کا ہے آپ خود سمجھدار ہیں اس سے پہلی جو روایت ہے واقدی لے رہا ہے کثیر بن زید سے کثیر بن زید لے رہے ہیں مطلب بن عبداللہ بن ہنتم سے اب یہاں پر واقعی خود پہنچ گیا اس قصے میں کیسے پہنچ گیا ہاں؟ حضرت عمر کے دور میں واقفی کیسے پہنچ گیا یہ لکھا ہوا ہے تیری بکواس کہہ والا ہے اس کی سندی نہیں تجھے شرم نہیں آتی گندگی کے بھرا ہوا پیالہ لے کر پیشاب کا اس میں ناک ڈبو اور تو کہتا ہے چشتی خلیز لفظ بولتا ہے گالیاں نکالتا ہے میں کس کو نکالتا ہوں تیرے جیسے کو کیوں نکالتا ہوں اسلاف کی غیرت کر کے ہاں گالیاں میں ضرور نکالتا ہوں اسلاف کی غیرت کر کے تو ہمارے صحابہ کو بھوکے اور ہم تیرے ساتھ الفاظ نرم اور نازک اور پیار کے بولتے رہے یہ جواب آ غزل ہے تو اگر بکواس نہ کرتا تو ہماری طرف سے گالیاں نہ چلتی یہ گالیاں نہیں ہیں یہ تیری جی شان ہے تو پاگل ان کو گالیاں سمجھتا ہے میں تو تیری کما کو شان بیان کرتا ہوں شکر پر تجھے تیری شان معلوم ہو رہی ہے جو تجھ پر مختی تھی ایسے اس کو گالیاں بنا رہا ہے شرم نہیں آتی تجھے یہ تیرا صحیح نہ شیشا اور آئینہ تجھے دکھا رہا ہے تاکہ تجھے تیری اپنی صورت نظر آ جائے نفسندھا ہوتا ہے میں تیرا لفظ کا صحیح ہاں، ہولیا پیش کر رہا ہوں تو شکریہ ادا کرنے کی بجائے مجھے کہتا ہے گالیاں دیتا ہے تجھے تمیز ہی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں اگر تیرے اندر نہ ہو تو پھر کہنا بتا کدھر گیا تو نے کہا میں نے تو حوالہ دیا حضرت عمر کا پھٹے منہ تیرا یہ حوالہ حضرت عمر کا ہے جو کہو یہ واقعی کا قسم ہے خبیص اگر تو کہے قاضی یاد نے کہا ابی نے کہا فلاں وہ بے وقوف وہ تجھے شرم نہیں آتی غلط اور صحیح باتیں ہر طرف لکھی ہوتی ہیں عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ کتابوں میں لکھے ہوئے اڑا کر عالموں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہیں یہ کہاں کی بات ہوئی کس نے غلط لکھ دیا تو غلطی کو اٹھایا اور مذہب بنا لیا پھر تیرے علم دا یہ تو بھائی اس کی دو روایت کا حال آپ کے سامنے آ گیا ٹھیک ہے اب جو اس نے مولا علی کے حوالے سے پیش کی ہے کہ جی ما... یہ دیکھیں اس کو ہائیڈنگ کہتے ہیں آپ ہینڈنگ کیا ہائیڈنگ کیا کہتے ہیں سرخی کو ہاں؟ ہیڈ لائن یہ اس نے ہیڈ لائن باپ کی بنائی ہے مولا علی علیہ السلام کا موقف اور نیچے لکھا ہے ماں لمبے اندر میرا تولکا حضرت مولا علی نے حضرت معاویہ کو لکھا تو میں سے ہے جن کے لیے خلافت حلال ہی نہیں ہے خلافت حلال ہی بولو بولو خلافت حلال نہیں ہے اور کتے اگر مولا علی یہ کہتے ہیں خلافت حلال ہی نہیں جائز ہی نہیں تیرے لیے تو رسول اکرم نے کیوں حلال کی اور تعریف کی الٹا امام حسن نے حرام کا ارتقاب کیا اس کا مطلب ہے باپ آرام سمجھتا ہے بیٹا حلال سمجھتا ہے اب اس کی طرف آتے ہیں اس کی سند کیا ہے لکھ لانت تیرے پڑن پہ اب سند کا حال دیکھو یہ سند کا حال ہے جی اس کا تاریخ دمشق کی طرف بھائی ہاں۔ یہ یہ تاریخ سمجھ جلد نمبر انسٹھ کتنا جلد نمبر انسٹھ صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس اس نے حوالہ دیا اکمال اکمال المعلم شرح سی مسلم سعیدی کی اس کے باپ کی اور تاریخ تبری کے سمجھ نہیں آ رہی حوالہ اصل یہ ہے اس میں یا معاویہ تحل عالمیا مشورا یہ اب اس کی سند کا حال دیکھ لینا اور سنو میرے بھائی اس کا پہلا راوی ہے ناصر بن مزاحم کون ہے اس کمینے نے تو اس کی کتاب ہی نہیں دیکھی ہوگی میرے پاس کتاب موجود ہے اس کتاب کا نام ہے وقات الصفین ناصر بن مزاحم کی یہ دیکھو ناصر بن مزاحم قری وفات ہے اس کی دو سو بارہ ہجری میں اس کتاب کو چھاپنے والا تحقیق کرنے والا عبد السلام محمد ہارون وہ خود اس کے شروع میں لکھ رہا ہے اکیلی نے کہا یہ شخص شیعہ ہے اس کی حدیث میں اضطراب ہے ابو حاتم راضی کہتے ہیں ذائق الحدیث ٹیڑیاں گلا کرنا مترو کے اگلے چڈ دیتا ہے یہ روایت والن کر دے ہی نہیں لیکن انہیں تھلے حوالہ دے دیتا ہے لسان المیزان کا صف جلد اور صفا میں نے ساتھ لکھ دیا لے یزہارا لے یزہارا فضی تو تو ہر شیطان اس نے کہا لسان المیزان میں نے کہا لے یزہارا نہ تو ہر شیتان اب شیطان کی خیانت دیکھا دیکھنا کیسے ظاہر ہوتی ہے یہ ادھر تھی یہ پڑھی ہے جی لسان المیزان جس کا یہ حوالہ دے رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو دیکھنا اس نصر بن مزاحم پر کتنا شدید جرا ہے یہ کتاب ہے لسان المیزان حافظ بن حضرت کرانی نصر بن مزاحم کے حالات میں یہ دیکھو یہ دیکھو نصر بن مزاحم یہ ہے الکوفی انقیس بن ربی بتا ہی رافضی جلد جل دن کچر قسم کا رافضی ہے علماء محدثین نے اس کی بات کو چھوڑ دیا کبھی توجہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا سنے آگے اکیلی کہتے ہیں شیری فی حدیث ہی اضطراب اب اس وہ جو نصر بن مزاحم کی کتاب کا نے خنزیر نے کیا کی یہ بدماشی کی آگے لکھا ہوا وہ خاتا ان کثیر وہ چھوڑ دیا جو اصل لفظ تھا وہ چھوڑ دیا اس کی حدیث میں کثیر ہے یہ اکیلی کہتے ہیں آگے سب کچھ چھوڑ دیا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وقال ابو خیسمہ کان نقرہ بن ابو خیسمہ فرماتے ہیں بخاری کے مشاع شیخ کان نقرہ بن کون تھا وہ بہت جھوٹا دجال تھا ابو حاتم راضی کہتے ہیں زائغ الحدیث متروک دارا کتری کہتے ہیں ضعیف تو ابن سکات ابن حبان کی جس طرح عادت ہے ضعیفوں کو سکات میں ذکر کر دیتے ہیں اور انہوں نے ایسا کر لیا پھر آگے کہتے ہیں اجلی کہتے ہیں رافضی خالی تھا پھر کہتے ہیں سب لیکا والا معمون نہ مضبوط امانت دار نہ اس پر کوئی اطمینان خلیلی کہتے ہیں ذاف الحفاظ جدن اس کو حفاظ حدیث نے انتہائی کمزور راوی قرار دیا ایک اور مقام پر امام خلیلی نے فرمایا لئی ابن عدی نے احادیث ذکر کی اور کہا اس کے علاوہ اور بھی اس کی حدیثیں ہیں غالب ہا غیر و محفوظ اکثر حدیثیں محفوظ ہی نہیں شاز من کر گندی ہیں اٹھا اٹھا کر ایسے سنا دیتا ہے یہ تیرے پہلے راوی کا حال ہے او تیرے باپ کا حال ہے یہ تیرے نصر بن مزائم باپ کا حال ہے یہ پہلا اب دوسرے باپ کا سن یہ دیکھو میرے بھائی ہاں، دوسرا کون ہے یہ ہے عمر بن سعد اسدی کون ابو حاتم راضی کہتے ہیں شیعہ متروک الحدیث ہے اس کے باپ ہو نا اچھا جی ایک اور راوی ہے نمیر بن والا وہ مجھول الحال ہے پتہ نہیں کون ہے حضرت ایمان سے بتاؤ اتنا بڑے مسئلے صحابہ کے متعلق عقائد میں تو ہمیشہ علماء نے لکھا ہے او علماء نے لکھا ہے عقائد میں حسن حدیث نہیں چلتی احکام دیگر میں چل جاتی ہے صحیح اعلی درجے کی ہو تو عقائد میں چلتی ہے عام صحیح بھی نہیں چل سکتی اللہ اکبر اور کمینے موضوع منکر پرلے درجے کی کمزور جھوٹ سارا کچھ اس کو اٹھا کر تو رکھ رہا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی بیٹھا ہوا ہے ایسا باعزت بن کر جیسے تو امام غزالی ہے امام زمانہ ہے اور جو تو منہ سے بول رہا ہے وہ تیرے پھول ہیں جھڑ رہے ہیں اور لوگ ان کو جھولیوں میں ڈالنے کے لیے بیٹھ تیرے اوپر لانت ڈالنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جواب دے اپنے باپ کو اٹھا لا اپنے استادوں کو لیا تیرے پڑھانے والے تجھے لانت ڈالیں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی تو نے تو ہماری ناک کاٹ دی عبد القادر صاحب کا تو نام لیتا ہے وہ ہمارے استاد بھائی ہیں تو تم وہ بھی یہ تیرے تمام خبیص نظریات پر لانت ڈالتا بڑا کازمی تیرے تمام نظریات پر لانت ڈالتا ہے اور حقیقت تیری یہ ہے میرے بھائیو معلوم ہوا اس نے جو یہ کہا کہ میں نے تو کسی کا حوالہ دیا میں نے کب وہ بغیرت میں نے جب دیکھا تیری کتاب کے اندر لکھے ہوئے یہ حوالے حوالوں کی حقیقت کو پہنچا سب جھوٹ تھا تو اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تو حوالے دے رہا ہے ہم یہ کہیں گے یہ تو ہی بکواس کر رہا ہے میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے اس کا مطلب ہے اس کی آدھی تقریر کا جواب ہو گیا رد ہو گیا یعنی اللہ سبیل انکار جو اس نے موقف لیا تھا وہ اڑ گیا اب یہ رہ گیا اللہ سبیل تسلیم والا کیا کہ جی میں نے غیر مناسب کہا ٹھیک ہے لیکن غیر مناسب فیصلہ جو ہے وہ نبیوں سے بھی ہوتا ہے میں کہتا ہوں اتنا بکواس منہ سے کر کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال جو تو دے رہا ہے تو یہ کہہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے غیر مناسب فیصلہ ہوا تھا پھر ہم تجھے دکھاتے ہیں مولا علی کی خطا اجتہادیاں اور تو کہے غیر مناسب فیصلہ اور پھر کہہ کے یار فرق کیا پڑتا ہے قرآن کی وہ آیت پڑھ دے وہ فرق کیا پڑتا ہے کہ اب سنیے گا مولا علی سرکار نے کچھ زندیقوں کو سبائی ٹولے کو آگ لگا کر جلا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ بخاری میں حضرت ابن عباس نے فرمایا میں ہوتا تو نہ جلاتا کیونکہ حضور نے جلانے فرمایا کہ یہ جلانے کا عذاب جو ہے خدا دے گا مولا علی نے اس پر تعریف کی وہ ہے ابن عباس بتا یہ فیصلہ مولا علی سے ہوا کر بیٹھے اور تعریف کی کن کی ابن عباس کی کیا کہے گا اس کو اگلی بات سن زیاد بن سمیا جس کا بیٹا ابن زیاد ہے جس نے امام حسین پاک کو شہید کیا بات سمجھنا یہ باپ جو ہے نا زیاد یہ شیعہ لوگ وغیرہ یہ سب کہتے ہیں یہ حرام زیادہ ہے اس کے باپ کا علم نہیں ہے جس کو یہ حرام زیادہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے باپ کا علم نہیں ہے اس کو مولا علی نے بیت المال اور خراج کا امیر بنایا تھا اپنے دور حکومت میں پھر وہ حضرت معاویہ کے ساتھ مل گیا بیٹا اس کا جو ہے وہ امام حسین کا قاتل ہے میں تجھ سے پوچھتا ہوں حضرت امام صدیق اکبر امام حضرت فاروق اعظم ان کو تو کہہ رہا غیر مناسب فیصلے کرنے والے ان کا فارم رہ گیا اور علی کا فارم بھاپ گیا اب میں پوچھتا ہوں مولا علی کا فارم یہاں پر کیوں رہ گیا کہ زیاد جیسے کو یہ تاریخ تبری کے اندر موجود ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ عراق کا حاکم رہا ہے ان کی طرف امر ابن عباس البسر و اللہ زیاد الخراج بیت المال مولا علی نے بسرے کا امیر حضرت ابن عباس کو بنایا اور زیاد کو خراج اور بیت المال بس بتاؤ بتاؤ, بتاؤ زیاد جیسے کو جس کو یہ سارے حرام زیادہ کہتے ہیں بیٹا اس کا قاتل ہے امام حسین کا حضرت مولا علی اس کو خراج یعنی یہ زمینوں کا محصول اور بیت المال کا والی بنا رہے ہیں مال جیسی امانت اس کے سپرد کر رہے ہیں بتا یہ غیر مناسب فیصلہ ہے یا مناسب فیصلہ ہے تو کیونکہ عادی ہے بکواس کرنے کا تو کہہ دے گا یہ غیر مناسب فیصلہ ہے لیکن یہ لانت تجھ پر پڑ سکتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہم کہتے ہیں اپنے اجتہاد کے مطابق مولا علی کا یہ فیصلہ مناسب تھا ان کے اجتہاد کے مطابق حضرت صدیق اور حضرت فاروق اعظم ان کے اجتہاد کے مطابق ان کا وہ فیصلہ مناسب تھا یہ بکواسات کرنے کا تو عادی اور جری اور بے باک ہے ایسی لانتے تو ہی لے سکتا اور سنیے گا اور سنیے گا بتا یہ تو پڑھ چکا ہے یا نہیں اور صحیح سندوں کے ساتھ آیا ہے کہ نہیں کہ جمل کے بعد مولا علی روتے تھے اور فرماتے تھے حضرت امام حسن کو کاش میں بیس سال پہلے فوت ہو جاتا اور یہ یہ وقت نہ دیکھتا بتا یہ تو رجوع ہے ندامت ہے بیس سال پہلے میں فوت ہو جاتا اس کا کیا مطلب میں یہ, یہ, یہ نہ کرتا یہ آج لڑائی نہ ہو جاتی جمل والی روتے تھے اور کہتے تھے بیس سال پہلے فوت ہو جاتا اب بتا ان کی اس بات سے تو یہ نکالے گا کہ وہ غیر مناسب فیصلہ تھا ان کا اس وجہ سے رو رہے تھے کہ کیونکہ تجری ہے یہ غانت تجھ پر پڑی ہوئی ہے ایک بکواس اس نے یہ کی ہے کہ جی میں اب رجوع کر کے یہ کہتا ہوں کہ عالم الغیب اگر ہو اور وہ کوئی عہدہ سپرد کرے تو اس کے محفوظ رہنے کی ضمانت نہیں ہے وہ اس کا اپنا عمل ہے رہے یا نہ رہے عالم الغیب سب سے پہلے عالم الغیب خدا ہے خدا عہدے دیتا ہے رسول و نبیوں کو تو اس خنزیر کے نزدیک رسول و نبیوں کے عہدے غیر محفوظ ہوئے پھر عہدے ملے صدیق اکبر کو فاروق اعظم کو عثمان غنی مولا علی کو امام حسن کو تو تیرے نزدیک رسول دیں یا کوئی دے اس کے محفوظ ہونے کی ضمانت نہیں ہے تو اب ان کے متعلق کیا کہے گا معلوم ہوا میرے دوستو یہ خبیر شخص صرف اور صرف رافضی نیچری بدماش ہے کمینوں کو ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اسلاف کو ہمیشہ گھٹیا نظر سے دیکھتا ہے یہ کسی گھٹیا جنس کا بندہ ہے تو یہ نہ سمجھنا گالیاں ہو رہی ہیں نہیں یہ ہم اپنی غیرت اور غضب کا اظہار کر رہے ہیں تیری کتابوں میں جو کچھ غلاصیں صحابہ کے متعلق بھری ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہم لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں لوگ ہی فیصلہ کریں گے تیرا دوستو پہلی قسط کا جواب الجواب ہماری طرف سے بحمد اللہ تعالی تمام ہوا اب میں تجھے چیلنج کرتا ہوں اس کا جواب دینا اللہ شان ہمیں راہ مستقیم پر